یہ آج کا سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلمني الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبقار صدق الله العظيم یہ تذکرہ ہے زکریہ علیہ السلام کا اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا حضرت مریم کا کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی لڑکے کی لیکن بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی کو قبول کر لیا عام بچوں کے مقابلے میں اس کی نشو نما میں نمایاں فرق تھا واریا جل جل جل جل گئی سے بڑھ بڑھ ہر اعتبار سے عقل کے اعتبار سے اور فہم کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے ہاں، تو قرآن پاک نے خود فرمایا امبطا نباتن حسنی حسنا تو زکریہ علیہ السلاۃ وسلام از کرے خواب اور چونکہ امپان بڑھ پہن گئے تو اس پر اللہ اللہ کرن تو زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کمرے میں آتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے یہاں تو میوے رکھے ہوئے ہیں تو جب انہوں نے پوچھا ان سے یا مریم و انہ لکی حاجہ مریم یہ میوے یہاں سے یہاں کون لایا یہ کہاں سے آئے میرے علاوہ تو یہاں کوئی آتا نہیں اور نے کہا قالت من اللہ یہ اللہ نے بھیجے تھے ان اللہ یا رقم یش بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اگر چونٹ اس کو سوزن دیں چونٹ انہوں محتاج کل انہوں محتاج چنیں اور ڈون آئے جن سو ڈوںک موت ہے گوڑا ویڈیو ڈونک لیا چل سوز کو ڈھون اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے وہ تو ویسے بھی کوئی بھی چیز بیچ سکتا ہے بغیر اسباب کے تو چونکہ بغیر اسباب کی یہ چیزیں آئیں زکریہ علیہ السلاۃ یقین تو تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن زکریہ علیہ السلاۃ کے ذہن میں یہی تھا قانون اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب درخت ہوگا تو پھل ملے گا درخت نہیں ہے تو پھل کہاں سے ملے گا جس پھل کا موسم ہوگا تو اس موسم میں ملے گا جب موسم اس کا ختم ہو گیا تو دوسرے موسم میں ملنا مشکل ہے لیکن یہاں بالکل اس کا الٹا ہوا نہ درخت ہے نہ موسم ہے پھل ہے تو حضرت زکری علیہ السلاۃ والسلام کا ذہن دوسری طرف گیا کیا کہ زکریہ علیہ السلاۃ والسلام بوڑھے تھے اور بہت بوڑھے تھے کتنے بوڑھے تھے وہ قرآن پاک میں ہے ابھی میں سناتا ہوں آپ کو تو کہنے لگے کہ جب بے موسم پھل دے سکتا اللہ تعالیٰ تو بے موسم کی تو اولاد بھی دے سکتا ہے بے موسم کا مطلب یہ ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اب نا امید ہوتا ہے وہ ذہنی میں اور جب عورت بانج ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ بھائی اتنے سال ہو گئے نکاح کیا وہ اب تو بڑھاپے بھی آ چکا ہے تو سو سال کے قریب قریب حضرت زکر علیہ السلات والسلام السلام کی عمر تھی بعض حضرات نے فرمایا نوے سال بعض کتنے بھائی نوے سال ہی ہو تو یہ کیا کم ہے تو اس طرح سے گویا کہ وہ دونوں نا امید ہو چکی تھی اب تو بچے کی یعنی تمنا ہی نکل چکی دل سے کیا بڑھاپا آ چکا ہے لیکن جب یہاں دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں فوراً ذہن میں گیا بے موسم کی اولاد بھی مل سکتی ہے اور چونکہ وہاں اللہ اللہ کرتی تھی اللہ اللہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں بیت المقدس نزدیکی سوتی اس کمروس تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جگہ بابرکت ہے یہ جگہ ہاں، تو جگہ بابرکت ہوتی ہے اس نے فرمایا قرآن پاک نے ہونا لکھا کیا ہونا لکھا ہونا لکھا اس کے معنی دو دو کے ایک مطلب تو اسی جگہ کیا دوسرا مطلب اسی وقت اسی تو ہونا یہ ظرف ہے یہ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے اور مکان پر بھی ظرف کی دو قسم ظرف زمان اور ظرف مکان زمان کسے کہتے ہیں جیسے آج اس وقت بج رہے ہیں یہ تو زمانے پر دلالت کرتا ہے اور مکان کسے کہتے ہیں جگہ تو وہ سمجھ گئے یہ جگہ بابرکت ہے اور موقع بھی غنیمت ہے موقع بھی ایک کیفیت دل میں تاری ہو گئی ایسے میں میں تو فوراً وہیں دعا کرنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ وہ دعا ہے ہنالک کا دا زکریہ رب حناہ وہیں دوسرا ترجمہ کریں گے اسی موقع پر اسی زکریہ علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی اپنے رب سے اب اپنے رب سے دعا کرنے لگے کیا کہنے لگے قال رب حبلی ملتن کا ضروریتاً طیبتاً قال دعا کی رب اے میرے رب حبلی مجھے عطا کر ملت ان کے اپنی جانب سے اپنے پاس سے ضروریتاً طیبتاً پاکیزہ اولاد کیا اب دیکھیے یہ دعا کب مانگ رہے ہیں سن لیجئے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ آگے ایک سورت ہے اس کو سورہ مریم کہتے ہیں سولہ پارے میں وہاں ذکر علیہ السلاۃ و کی یہ دعا ہے کیا قال رب انی العظم منی واشتعل الراس شیبا اس کا مطلب اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں یعنی جوانی کا دور ختم ہو چکا ہے وحن العظم منی الراس شیبا میرا سر مبارک تو سارا سفید ہو چکا ہے سر مبارک سارا سفید یعنی سر کے بال سارے سفید اور فرمایا کہ سفیدی پھیل پڑی ہے پورے سر مبارک میں معلوم سب جو کہ سر مبارک کو سوری سفید گمت جیسی مبارک کی تیسری ولم اکما ربی رب شقیہ اور اے اللہ آپ سے مانگنے میں میں کبھی ناکام بھی نہیں رہا یعنی جب بھی میں نے دعا آپ سے مانگی میں ہمیشہ کامیاب رہا میری دعا ہمیشہ قبول ہو گئی آج تک تو میں نے اولاد مانگی نہیں لیکن اب دل میں خیال آ رہا میں کیا مانگوں اولاد مانگوں اور یہ بھی عرض کی کہ وہ انی خفت الموالے میں ورائی آئی مجھے بڑا اندیشہ ہے جو میرے رشتہ دار ہیں میرے بعد میں پتہ نہیں یہ دین پر رہیں گے نہیں رہیں گے کیا کیا تبدیلیاں ان کے اندر آئیں بڑا اندیشہ ہے کہ یہ وراثت یا خاندان سمجھ کے نا نہ کون سی وراثت نبوت والی صلاح اور تقوا والی کھانے پینے والے تو بہت ملتے ہیں ہے نا یہ لکھا انسان گزری ڈانس کرنے والے تو چند نے اصل دیکھنا ہے کہ پیچھے کوئی رہے گا بھی نہیں اللہ اللہ کرنے والا کیا مجھے تو بڑا اندیشہ ہے اپنے اس خاندان میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے بعد میں کون ہوگا لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ ممراتی آخر اور میری اہلیہ تو بانج ہے بانج اس کو کہتے ہیں جس کے اولاد نہ ہو اور فہبلی ملت ان کے ولی یا اللہ مجھ کو اپنی جانب سے خاص طور سے اپنے واسطے ایک وارث دے دیجئے کیا دیجئے ایک ولی دے دیجئے مجھ کو وہ کیا کرے گا کہ یری سنی و یری رسوم علی یعقوب وہ میرا اور علی یعقوب پورے خاندان کا وارث بنے گا وہ رب رضیہ یا اللہ اس کا اپنا پسندیدہ بنا کیا بنا یہ دعا کرنے لگے ذکر علیہ السلاتہ وسلام تو یہاں پر میں آدم تو یہ بتن پاکیزہ اولاد معلوم سمجھو کہ صرف کاشن اولاد یوت منگن اولاد صالح کے سس منگن اولاد پاکیزہ اولاد کے سس منگن جو نیک ہو جو صالح ہو جو متقی ہو یہ سب ان سمیع العا یا اللہ آپ تو دعا قبول کرنے والے سننے والے ہیں اور عجیب قبولیت کا وقت تھا ابھی زکریہ علیہ صلاۃ وسلام وہی نماز پڑھ رہے تھے انہیں دعا بھی تو مانگی الگ سے اور نماز بھی پڑھ لی سلاۃ الحاجات بھی پڑھ لی ہے تو چاہے پہلے سلاۃ الحاجات پڑھ لی ہو دعا کی ہو پہلے دعا کی ہو بعد میں نماز بھی پڑھ لی ہو خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگی دعا اب اس کے بعد نماز بھی شروع کر دی اتنے میں فرشتہ آ گیا فنادته دتملائی فوراً فرشتے نے ان کو آواز دے دی یہاں جمع کسے گا ملائکہ اس کا مطلب بہت سے فرشتے تھے لیکن کبھی کبھی بہت سے فرشتے مراد فرشتوں کی جنس کیا یعنی ایک فرشتہ آیا اور ممکن ہے بات کرنے والا تو ایک ہی ہو لیکن ساتھ میں تو بہت سارے ہوں ساتھ میں تو بارہ فرشتہ آیا اس نے آواز لگائی وہ قائم در حالے کی زکر علیہ السلام کھڑے تھے یسلی فی المحراب وہ اس حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس حجرہ اللہ کر کیا خوشخبری دے دی کیا آواز لگائی ان اللہ یبشرک کبیہ حیا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ بیاحیا کس کی یحییٰ علیہ السلام کی مصدقا بکلمة من اللہ مصدقا وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ وہ علیہ السلام آئیں گے وہ تصدیق کریں گے بکلمة من اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی کس کی خدا ہندی سے کس سے کا رسو تصدیق اب وہ کلمہ کون سا ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا وہ کلمہ کون سا ہے وہ اور وہ سردار بھی ہوگا کیا ہوگا سردار کے معنی آتے ہیں وہ مقتدہ ہوگا با کمال ہوگا متق و پارسا ہوگا حلیم المزاج ہوگا سلیم الفطرت ہوگا فحصوراً گناہوں سے پاک ہوگا کیا شہوتہ اور لذات سے علیحدہ رہنے والا ہوگا حصور کا ایک مطلب ہے کہ باوجود ہے کہ قدرت کے وہ بیویوں سے عورتوں سے علیحدہ رہے گا اور دور رہے گا یہ فرمایا اور اس میں ایک خاص خصوصیت ہے وہ خصوصیت دیکھ لیجیے کیا ہے وہ یہ ہے کہ نچ کرن ناؤ یہ جوان لباچی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سلاۃ وسلام کا نام رکھا پیدا ہونے سے پہلے کیا جی یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ مریم میں یا زکری ان نبشرک بغلام کا بےغلام اے زکری علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی اس کا نام یہ ہوگا کیا لم نجعل من قبل یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا یعنی یہ نام بروٹ کرمت تو ایسے کسی کا نام نہیں سب سے پہلے تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی نام رکھ سکتے ہیں خود بھی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جب حضرت تولد ہوئے تو ان کے دادا کے دل میں آیا ان کا نام محمد رکھیں کیا رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام کہاں سے آپ لائے پورے عرب میں یہ نام کہیں ہے نہیں نہ اس سے پہلے بنی آدم میں کسی کا نام یہ رہا ہے کسی کا بھی نہ کسی نبی کا نہ کسی امتی کا کسی کا بھی نہ عرب میں نہ عجب میں کہیں نہیں یہ نام آپ کو ملا کہاں سے ان نے کہا بس بس یہی نام رکھیں گے اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام ڈال دیا اس بچے کا نام کیا رکھو محمد ہی رکھ دو یہاں تو چونکہ سکری علیہ السلام نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لڑکے کا نام کیا ہوگا حیا ہوگا تو جب یہ بشارت آ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا یعنی عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی تصدیق کرے گا کس کی عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں اور وہ اس کی تصدیق کریں گے سید ہوگا سردار ہوگا وہ حصور نبی من صالحین وہ حصور ہوگا یہ جو سید ہے اس کے بہت ترجمہ لکھے ہیں حسن الخلق لکھا ہے شریف لکھا ہے فقیح لکھا ہے عالم لکھا ہے رضا بالقضا لکھا ہے خلیل لکھا ہے متوکل لکھا ہے عظیم الحمہ لکھا ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں وہ حصور عورتوں سے دور رہنے والا فطری طور پر وہ مائل نہیں ہوگا وہ نبی یا میرا صالحین اور نبی ہوگا کیا اور صالحین میں سے ہوگا سوال صالح کسے کہتے ہیں صالح کہتے ہیں نیک کو تو اس کے درجات بہت ہیں اس کے درجات بہت ہیں تو ہر نبی صالح ہوتا ہے ہر نبی سلیمان علیہ السلاۃ و کو دعا واد خلنی رحمت کے فی عباد کا صالحین یا اللہ میں کر داخل پنس رحمت پنجن صالح بدن سے ابراہیم علیہ السلّۃ وسلم و فی الآخر من صالحین آخرت من ایسے کمن سے صالحین سے تو صالحین کے چونکہ بہت سارے درجات ہیں سب سے اونچا درجہ ہے نبیوں کا کیونکہ ہر نبی صالح ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہاں زکری علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ نکاح نہیں کریں گے تو سوال ہے کہ نکاح کرنا افضل ہے نکاح نہ کرنا افضل ہے یہ مسئلہ ہے نا فرماتے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کر رہے تھے نکاح وغیرہ کے کوئی تعلق نہیں اللہ کے نبی سم عبادت میں بھی کامل تھے اور معاشرت میں بھی کامل تھے لہذا یہ تو ایک جزوی خصوصیت یہ علیہ صلاۃ والسلام کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں میں رات کو جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کرتا ہوں نکاح کرنا میری سنت ہے ہے اطرا صاحب صاحب تم کریو معلوم دولت خان من کہ رسول پاک سسم کیا کیا چھ اعمال تیل من اعمال ون تو تمو دب حضور پاک سم تھی یہاں تک گتج اس پہ کریں ام کھت زیادہ کیا جیسے گناہ گار ہے تو رسول پاسم چھ منازات پاک لہذا اس کرو گتج جی عبادت یہ اس طرح صاحب صبح ہے ام پت کر پانوین کلام ایک دو دپن بروز ہمیشہ روز در دھول کھا روز زہن بیدو دپن باس رات رات رات اس نماز پڑھن دو شنگ زہن دو بکرن خاندری کیا کرن دپن یہ چھ فکر بیل پریشنی خامخا یہ بوز یون کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف فرمو کہ اچھا تیس میں نمنم کلام کر اس کا ونان یہ کہ بہت روز راتس وشیارت چونگنے دپن دہنس فرموز بوز قسم رب العالمین سن بس تہدار زیادہ متقی کیا یہ الفاظ میں تم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں لیکن میں تہجد بھی پڑھتا ہوں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں لیکن آرام بھی کرتا ہوں آرام بھی دوسرے جگہ کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں یعنی نفل روز منسوخ تھون دلیل سے فرمایا کہ آپ نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا اکیلے رہوں گا فرمایا کہ میں ان نکاح من سنتی ان نکاح من نکاح تو میری سنت ہے فما رغبا ان سنتی فلح سے منی جس کو میرا طریقہ پسند نہیں وہ وہ میرا نہیں وہ تو اس طرح سے یہ علیہ السلام السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے قال رب انا لی غلام قال عرض کرنے لوگ یہ بشارت آئے نا سے دماغ کیا لڑکی بن گئی ہارانی اما لڑکی کت کر دی پرور بجرس مز قال رب کال یکون لی غلام کہنے لگے اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا وقت بلاگنیا لکھے بھروں میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور عام طور سے تو دنیاوی اعتبار سے اسباب کے اعتبار سے ایسے بوڑھے کو تو اولاد ہوتی نہیں وہ امراتی آخر اور میری بیوی بانج ہے تو ادھر سے وہ بانج ہے وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں جب جوانی میں اولاد نہیں ملی آج کہاں سے ملے گی قال كذلك اللہ ما يشاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے سوال ہے کہ ہوتے دعا پرورت پروردگار میں کرنا اولاد آتا وہاں کس شدہ پروردگار میں کس کا دکھا اولاد اصل میں وہ یہ حیران ہو گئے تھے کہ جب بشارت مل گئی تو کیا اب اللہ مجھ کو جوان کرے گا یا کوئی نیا نکاح کرنے کا مجھے حکم دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسے ہی ایسے ہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوان بھی نہیں ہوں گے بوڑھے ہی رہیں گے آپ کی بیوی دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں وہی اہلیہ رہے گی اور اسی سے بچہ پیدا ہوگا اسی سے بچہ اب آگے یہ بتائیں گے کہ اے اللہ مجھے کوئی علامت بتا دیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے مجھے کیا بچہ عنایت کیا ہے وہ علامت آگے آئے گی کہ تین دن تین رات تک حضرت کی زبان بند ہو گئی اللہ اللہ تو کرتے تھے لیکن عوام سے بات نہیں کرتے تھے اس کا تذکرہ